سب کون کے رکھیے والے بانی گرمی کے رکھنی کیل میں شعابہ جہمی پیجامہ متأثر فورین کی اور بصیر مانے کی بھی کیوں عمر نہیں مجھے کم جامات مستر سے متصر متأثر کی حدثنا بن بن عبد الرحمن قال حدثني القطان عن عبد الله المدني